ہم نے کل پڑھ لیا تھا ماضی معروف اور ماضی بنانے کا طریقہ ماضی معروف اور ماضی مشغول بنانے کا قاعدہ وغیرہ پڑھ لیا تھا آج ہم آگے سوالات کی طرف آئیں گے سوالات کی طرف اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کو حل کیا جائے گا تو سب سے پہلے سوالات ذیل کی چاروں گردانے مندرجہ نقشہ بالا مانا بیان کرو مطلب یہ کہ جو جتنے آپ کے پاس نظر آتا مانا اجتنابا علی تارا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کی آپ چاروں کردانے کریں چاروں کردانوں سے کیا مراد ہے ایک ماضی معروف والی تان ماضی مثبت معروف والی نمبر دو ماضی مثبت مجھول والی معذول والی نمبر تین ماضی نفی معروف والی نمبر چار ماضی نفی مجھول والی نفی مجھول تو یہ چاروں گردانے چاروں گردانے کرنی ہے اب ان کو کس طریقے سے کیا جائے گا میں آپ کے سامنے کرتا جاتا ہوں آپ نے کسی طریقے سے سنانی ہے ایک دوسرے کو اور بنا کے جو ہے طرح چلیں گے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کتابہ کتابہ واحد مذکر غائب کا ٹھیک ہے واحد مذکر غائب ٹھیک ہے اب اس سے ہم نے تسمیاں جمع واحد مونس تسمیاں مونس جمع مونس واحد مذکر حاضر تسمیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد معنس حاضر تسمیہ معنت حاضر جمع معنت واحد متکلم اور جمع متکلم بنانے کتھ بات دیکھیے گا اب میں ایسا ایسا کروں گا آپ لوگوں نے فکر دانے کرنی ہے کتھبا کتھا با کتھ بو کتبنا کتب کتبتا کتب تما کتب تم کتبتن تی کتب تما کتب تن کتب نا ٹھیک ہے دوبارہ سنیے کتبا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتب تم تم کتبتی کتب تما کتب تمنا کتب تو کتبنا تو یہ دیکھیں ایک کردان ہم نے کہا تھا چار کردانے کرنی چار تو ان سب کی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے سب کی ایک ایک کردان کرتے جاتے ہیں پھر باقیوں کو اس طرح ملاتے جائیں گے ٹھیک ہے ابھی میں منع آتی ماضی معروف علی کا دان کرتا ہوں منع آ اسی طرح تاکہ پھر مجھول کی گردانے بعد میں کریں گے منع آ تو اب منع منع آ منع منع آتا منع آتا منع تا منع تما منع تم منع تی منع تما منع تم منع تو منع نا دوبارہ منع منع منع منا منع منا پیچھے منا نہ منا کا منا تما منا تم منا تی منا تما منا تن منا تو منا نا اب آگے چلتے ہیں اجتانا با کا اجتانا عجتابا گردان کیسے کریں گے اجتانا با اجتانا با اجتانا بو اجتانا بت اجتانا تنا بتا سی گا از تا نبنا تما از تم اتنب تھی اجتنب تما اجتنب کی گردان ہو گئی اب آتے ہیں علیما کی طرف علیما علیما علیما علیم علیمت علیمنا علیمنا علیمنا علیمتا علمنا علمنا علیم علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علیم علمنا ٹھیک ہے یہ آگے گیا تارا کا تارا کا تارا کا تارا کو تارا کت تارا کا ترکنا تارکتا ترک تما ترک تم ترکتی ترک تما ترک ترک تو ترکنا ایک ہی ہے صرف صرف اپنے زبان کے اوپر جن کو چڑھانا ہے مشکل نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں کہ جی یہ بڑا مشکل کام مشکل نہیں ہے یہ میں آپ کو پہلے بار بار کہہ رہا ہوں مشکل بالکل نہیں ہے ایک ہی طریقہ ہے بس اس طریقے سے کرنا ہے الف لگائیں پھر واؤ لگائیں لگائیں پھر پھر تا تا الف لگائیں پھر نون لگائیں چھٹا سیگے کہنا چھٹا سیگے کو آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے چھٹا سیگے سے اگر اچھا سیگا آپ صحیح پڑ گئے تو آپ باقی سیگے سارے صحیح پڑ جائیں گے چودہ تک چھٹے کے بعد چودہ تک آپ بالکل سیگے صحیح پڑ جائیں گے لیکن آپ نے ایک دفعہ وہ کرنا ہے بس اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو اس کو صرف آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے کہ یہ کاٹا باقی گردانے سے یہ ساری ایک میں نے بتایا یہ سب آپ ایک ہی وہ ہوگا طریقہ اب ہم چلتے ہیں مجھول کی طرف مجھول بنانے کا طریقہ کیا تھا مجھول بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ آخری ہاتھ کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو کاٹا با کے اندر با ہے تو با اپنی حالت پہ چھوڑ دو اور جو با کا ہمسایا ہے اس کو زیر دے دو با کے ہمسائے کو کیا دے دو زیر دے دو یہاں پہ تا ہے تو تا کو زیر دے دو اور جو باقی حرکت والے حروف ہوں باقی جو حرکت والے حروف ہوں ان کو جمع دے دو پیش یعنی تو اس میں صرف ایک کیا بچ جاتا ہے کاف بچ جاتا ہے کاف تو کاف کو کیا کر دیں گے پیش دے دیں گے تو کیا بن جائے گا ٹھیک ہے نا کتا سے کیا بن جائے گا کتیبا اب دیکھیں اب وہی کام سیدھا آسان ماضی بنانا آتا ہے آپ کو اب آسان ہے آپ کو پہلا سیدھا پتا چل گیا آپ کرتے ہیں جی کتیبا کتیبا کتیبو کتب کسی بتا چھٹا سیگا کتب نہ اس طرح سے صحیح پڑھنا ہے آپ چھٹا سیگا ہوگا کتب کتب نہ کتب کا کتب تما کتب تم کتب تی کتب تما کتب تم نہ کتب تو کتب نہ دوبارہ سن کتبا کتبا کتبو کتب کتبتا کتب نہ کتبتا کتب تما کتب تم کتب تی کتب تما کتب تن نہ کتب تو کتب یہ تو آسان کام تھا اچھا منا آ اب منا سے مجھول کیسے بنائیں گے وہ بن جائے گا منیا منا سے کیا بنے گا منیا آئین کو اپنی حرکت پہ چھوڑ دیا جائے گا نون کے زیر دے دیں گے اور نیم کے اوپر کیا آ جائے گا پیش آ جائے گا تو بن جائے گا منیا اب اس کا مجھول کیسے ہوگا آسان وہی والا کرتے جائیں تو منیا منی منی او منی ات منی نا منیتا منیتما منیتم منیتی منیت منیتن منیتو منینا چلیے جی یہ ہو گیا آپ چلتے ہیں اجتانا با اور اس کا مجبور بناتے ہیں اجتانا با آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں ہے با کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا با کا جو ہمسایا ہے اس کو زیر دے دیں با کے ہمسائے کو کیا دے دیا زیر یہاں پہ نون ہے اس کو زیر دے دیا اب باقی جتنے حرکت والے حروف ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر ضمہ دے دیں بس باقی جو ساکن ہے اس کو ساکن رہنے دیں تو باقی حرکت والے دو ہاتھ رہ گئے تھے کون کون سا حمزہ جو شروع میں آیا حمزہ حمزہ حرکت والا تھا اس کے اوپر بھی حرکت تھی ان دونوں کو ضمہ دے دیں ہاں تا اور حمزہ باقی جین کو اپنی حرکت پہ چھوڑ دینا جیم ساکن ہے تو ساکین رہے گا تو کیا بنے گا وہ جو تونی با بس یہ مجھول بن گیا وہ جو تمیبا اب آسان کام ہے وہی گردان آپ کو بنانی آتی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے اس میں الف لگانا ہے واؤ لگانی ہے تا لگانی ہے بس کام آسان تو اب ہوگا اج تنی با اج تنی با اج تنی بو اج تنی بت اج تنی بتا اج تنی بنا چھٹا فکر بہت احتیاط وہ آپ کو آ گیا بس سارا اج تنی بنا اج تنی بتا اج تنی تما اج تنی بتم اج تو اسپتما نا ہو گیا اچھا جی اب چلتے ہیں علیما کی طرف علی ماں کے اندر کیا کریں گے نیم کو اپنی حرکت کو چھوڑ دیا اور نیم سے ہمسائے کو زیر دے دیں اگر زیر نہ ہو اگر زیر ہو تو پہلے سے زیر ہے ٹھیک ہے لام کے اوپر پہلے سے زیر ہے یہاں پہ لام علیما ہے نا علیما تو لام پہ تو پہلے سے زیر ہے تو آئین کے اوپر آپ نے کر دینا ہے زما دے دیا تو کیا بن جائے گا اولیما تو اب کیا ہوگا اولیما اولیما اولی اولیمت اولیمتا تو یہ چھٹا کا بہت احتیاط دوبارہ علیما علیما علیمو علیمت علیمتا علیمنا علیمتا علیمتما علیمتم علیمتے علیمتما علیمتمنا علیمتو علیمنا چھٹے فیگر کو آپ نے صحیح پڑھا آپ کے باقی فیگر سارے صحیح پڑھے جائیں تھوڑا آپ کو چھٹے کا میں نے بتایا تھا کہ چھٹے فیگے میں کام یہ ہوتا ہے کہ آخر والا جو ہر آر ہوتا ہے نا جیسے ہمارا وہ ساکن ہو جاتا ہے ساکن ہو جائے گا علیمنا ٹھیک ہے نا علم جی۔ نام تو ساسن ہو جائے گا وہاں پر بس اور نام مختو پھر سارا اس میں چلے گا سارا کا سے کیا بنے گا توری کا تو اب کیا ہوگا توری کا توری کا توری کا توری کو توری کت توری کتا تورکنا ہاں، تورکتا تورکتما تورکتم تورکتی تورکتما تورکتن تورکتو تورکنا تو یہ اس طریقے کی پوری آپ کی یہ یہ آپ کتنی ہوگی معروف اور بھول والی گردانی ہوگی معروف اور مجھول اب آپ نے یہ کرنا ہے جی اب ہم نے اگر منفی بنانا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منفی میں کیا لگاتے ہیں شروع میں ماں لگاتے جائیں معروف ہو یا مجھول ہو بس ماں ماں ماں با ماں ماں کتابت ماں ہاں، ماں بو ماں کا تس ماں کتب بتا ماں کا ماں کتب تھی تا کتب تم ماں کتپتی ماں تو ماں کتبنا ٹھیک ہے مجھول کیسے ہوگا ماں کتبا ماں کتبا ماں کتبو ماں کوتی ماں ماں بتا ماں کتبتا ماں کتب تما ماں تم ماں تما ماں کتب تما ماں کتب تمنا ماں کتب تو ماں کتبنا بس یہ سارا کا سارا اس طرح زبان پہ ایک دفعہ چڑھائیں گے پھر آپ کو پتا بھی آپ کی زبان خود بخود چل رہی ہوگی اور کرنا آپ نے یہی کام ہے آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو سمجھ کے پڑیں گے سمجھنے کا جتنا کام تھا وہ سمجھنے کا تعلق باقی اس کو زبان پہ چڑھانا بھی ضروری ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مجھے سمجھ آنی چاہیے بس جس وقت آپ عربی کو پڑھتے ہیں وہاں پر آپ آپ اگر کی زبان پہ یہ چڑھا ہوا ہوگا تو جو جو عربی عبارت آتی جائے گی آپ خود بخود زبان چلتی جائے گی خود بخود زبان چلتی جائے گی اور سیو پڑھتے جائیں گے کسی زبان پہ ان کو چڑھانا ہے اب ان سے ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں ترجمہ جو ہے ترجمہ کیسے ہوگا کتابہ کا مطلب تھا اس نے لکھا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے لکھا اس ایک مرد نے لکھا ٹھیک ہے نا کتبا جیسے اس نے کیا تھا کتبا کا مطلب فالا کا مطلب کیا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے تو اب کا مطلب کیا لکھنا کتبا کا مطلب ہے لکھنا کیسے ہوگا کتبا اس ایک مرد نے لکھا کتابا ان دو مردوں نے ان سب مردوں نے لکھا دیکھیں اب آپ کو اگر آتا ہے نا آپ نے ایک صرف کتھا کا معنی آپ کو پتا ہے تو آپ کو ترجمہ بھی خود بخود آتا جائے گا ترجمہ بھی خود بخود آ جائے گا یہ فائدہ ہے گرامر پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کوئی بھی چیز آ جائے گی آپ خود بتا دیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا آنا چاہیے قرآن مزید پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے کوئی لفظ دیگا ان چودہ چیزوں میں سے استعمال ہوا ہوگا آپ کو صرف ہوگا تو اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے مردوں کی بات کی جا رہی ہے عورتوں کی بات کی جا رہی ہے کس حوالے سے کیا کام کیا ہے تو یہ سارا کا سارا بتائیں گے تو کتابا اس ایک مرد نے لکھا کتابا ان دو مردوں نے لکھا کتاب ان سب مردوں نے لکھا کتاب اس ایک عورت نے لکھا کتابتا ان دو عورتوں نے لکھا کتبنا ان سب عورتوں نے کتبتا تو ایک مرد نے لکھا کتب تما تم دو عورتوں نے لکھا کتب کتب کتب کتب اس ایک عورت نے ان دو عورتوں نے لکھا ان سب عورتوں نے لکھا کتب تھا تو ایک مرد نے لکھا کتب تما تم دو مردوں نے لکھا کتب تم تم سب مردوں نے لکھا کتب کتب تھی تو ایک عورت نے لکھا تما تم دو عورتوں نے لکھا کتب تم نہ تم سب عورتوں نے لکھا کتب تو میں ایک مرد یا ایک عورت نے لکھا دونوں کے لیے استعمال مذکر مونس کتب تو نہ ہم سب مردوں نے یہ سب عورتوں نے لکھا دو بھی اس میں شامل ہیں اور زیادہ بھی شامل ہیں اب دیکھیں خود بہت آپ کو ایک ایک آپ کو یاد ہے آپ خود بہت سارا کر رہے ہیں سمجھ آنی چاہیے کہ بھی یہ سیگا کون سا ہے ہے بس ترجمہ آپ کا خود حل ہو رہا سوچیے جی اب منع دیکھیں آپ منا اس ایک مرد نے روکا روکا منا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے روکا اب منع مردوں نے روکا منا ان سب مردوں نے روکا منع اس ایک عورت نے روکا منع آتا ان دو ان سب عورتوں نے روکا آتا تو ایک مرد نے روکا منع تما تم دو مردوں نے روکا منع تم تم سب مردوں نے تھی ایک عورت نے روکا منا تما تم دو عورتوں نے روکا منع تم نہ تم سب عورتوں نے روکا منع تو میں ایک مرد یا ایک عورت نے روکا منع نہ ہم سب مردوں نے یا سب عورتوں نے روکا دو مرد یا دو عورتیں جتنا بھی یہاں پہ وہ کر لیں گے اس کو یہ شاء اللہ آپ نے یاد کرنا میں ان شاء اللہ ترجمے میں سامنے پھر آپ فائدے نظر آنے لگیں گے اس کا فائدہ کتنے قرآن مزید میں ماضی کے جتنے سیگے استعمال ہوئے ہوں گے ماضی کے جتنے سیگے استعمال ہوئے ہوں گے آپ کو صرف اور صرف ایک اس کا لفظ کا ترجمہ آ جائے کہ اس کا ترجمہ کیا آپ اس قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں آپ سب ترجمہ کر لیں گے خود بہت ترجمہ کریں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ ماضی کے جتنے آ رہے ہیں اجتنابا اجتنابا اجتناب بھی ہم کہتے ہیں نا اجتنابا اجتناب کریں گے اجتناب پرہیز کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے اجتنابا تو اس نے پرہیز کیا اس ایک مرد نے پرہیز کیا اجتنابا ان دو مردوں نے پرہیز کیا اجتنابو ان سب عورتوں ان سب مردوں نے پرہیز کیا اجتنابت اس ایک عورت نے پرہیز کیا اس طرح بتا ان دو عورتوں نے پرہیز کیا اس تنب نہ ان سب عورتوں نے پرہیز کیا اس تنب کا تو ایک مرد نے پرہیز کیا اس تو ماں تم دو مردوں نے پرہیز کیا اس تم تم سب مردوں نے تنخ کی عورت نے پرہیز کیا اس تو ماں تم دو عورتوں نے پرہیز کیا اس تنب تم نہ تم سب عورتوں نے پرہیز کیا اس تو میں ایک مرد یا ایک عورت نے پرہیز کیا اس تنب نہ ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتوں نے پرہیز کیا علی ماں اس نے جانا علی ماں ان دو مردوں نے جانا علی ان سب مردوں نے جانا علی مت ایک عورت نے جانا علی متا ان دو علی متا ان دو عورتوں نے جانا علی منا ان سب عورتوں نے جانا یہ اب تو بہت آپ کریں گے تارا کا اس نے ایک مرد نے چھوڑا تارا کا ان دو مردوں نے چھوڑا تارا کو ان سب مردوں نے چھوڑا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ترجمہ کو بہت اگر اور شروع میں اگر آپ ماں لگا دیں گے ماں ماں نہیں نہیں چھوڑا ماں ماں کا لکھا اس ایک مرد ماں کا تباہ کیا مطلب ہوگا نہیں لکھا اس ایک مرد نے ماں کا تباہ نہیں لکھا ان دو مردوں نے ماں کا تابو نہیں لکھا ان سب مردوں نے ماں کتابت نہیں لکھا اس ایک عورت نے ماں کتا بتا نہیں لکھا ان دو عورتوں نے ماں کتبنا نہیں لکھا ان سب عورتوں نے یہ آپ کو بخود ہو جائے گا یہ کتبا آپ چلتے ہیں جی مجھول کی طرف چلے مجھول مجھول تو کیسے ہوگا تو مجبور کون دیکھتے ہیں دیکھیے مجھول میں آئے گا کتبا سے بنے گا کتبا ٹھیک ہے کتبا تو ہم کہتے ہیں جی کتبا لکھا گیا وہ ایک مرد کتیبا اچھا میں ایک ساتھی نے کوشچن کیا وہ جواب دے دیتا ہوں اس کا رکا اچھا جی رکا ان دو مردوں نے رکنا بعد میں کہہ رہے ہیں ہاں، جیسے آپ نے یاد کی ترجمہ آپ ویسے کر لیجئے سہانا کا مطلب تھا کیا مجھول کا میں چاہتا ہوں نا مجھول کے اندر کیا مطلب یہ کہ لکھا گیا وہ ایک مار دیا ٹھیک ہے تو یہ جس طرح آپ نے اس میں یاسی نے کیا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے نا لکھا اس ایک کیا کی آپ کیا کریں گے لکھا اس نے لکھا لکھا اس ایک مرد نے لکھا ان جس طرح آپ کرنا چاہیں آپ کو بس آنا چاہیے یہ نہیں کہ بالکل اسی طرح الفاظ کی ترتیب لازمی نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو کیونکہ الفاظ کی ترتیب کا لازم نہیں ہوتا الفاظ کی ترتیب لازمی نہیں ہوتی تو اس لیے الفاظ کی ترتیب ضروری نہیں ہے ہاں یہ جو ہے نا اب یہ لکھا گیا کتھ با مجھول تو اب ترجمے میں ہم لکھیں ترجمہ ترجمہ ہم یہ کہیں گے ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے کتبہ لکھا گیا وہ ایک مرد بھائی مرد مراد نہیں ہے اس سے کہ جی مذکر مراد ہے بس بچوں کو سکھانے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے مرد تو نہیں لکھا جاتا نا مرد تو نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے تو مذکر مذکر کوئی چیز لکھی گئی جو چیزیں مذکر ہیں عربی کے اندر بھی بعض چیزیں جن کو مذکر بولا جاتا ہے بعض چیزیں ہیں جن کو معلوم بولا جاتا ہے اس سے جب ترجمہ آپ کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کتبہ لکھا گیا وہ ایک مت کتبہ لکھے گئے وہ دو مت کتب وہ لکھے گئے وہ سب مت تو اس طرح کا کام ہوگا ٹھیک ہے ذرا ایک منٹ پلیز ذرا ایک منٹ واٹس ایپ پہ اب آ گیا جی کتبہ لکھا گیا آپ یوں کہیں لکھا گیا وہ ایک مذکر ٹھیک ہے کوئی بھی ہے لکھا گیا کتبا کتبا لکھے گئے وہ دو مرد کتبو لکھے گئے وہ سب ٹھیک ہے کتب لکھی گئی وہ ایک عورت کتبا <coughs> لکھی گئی وہ دو عورتیں کتب لکھی گئی میں سب عورتیں کتب تھا لکھا گیا تو ایک مرد کتب تمہاں لکھے گئے تم دو مرد کتب تم لکھے گئے تم سب کتب تھی لکھی گئی تو ایک عورت کتب لکھی گئی تم دو عورتیں ہاں، کتب تن یعنی ہاں، لکھی گئی تم سب عورتیں کتب تو لکھا گیا میں ایک مرد عورت اور کتب نہ لکھ ہم دو سب مر گئے سب عورتیں کچھ لکھا گیا اب اس میں کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں اگر خط ان کے حوالے سے بھی کیا جا سکتا ہے تو جس طرح ہم اردو میں ہم کہتے ہیں میری کتاب ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے کتاب ہم مذکر کہتے ہیں اور مونق کہتے ہیں اردو کے اندر اردو میں ہمارے لیے کتاب کے لیے ہم مونق ہے عربی میں کتاب مذکر ہے عربی میں عربی کے اندر کتاب جو ہے وہ وہ مذکر استعمال ہوتا اردو میں سورج جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں سورج مونس استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کے بارے میں کئی چیزوں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے کتاب لکھی گئی ہے لکھی گئی کتاب تو وہ اس کے آگے جو بھی اس کا فائل بنا نئی فائل بنا دیا جائے گا وہ اس کے مطابق چلے گا منع آ منع آ لیکن اب یہاں پہ منع آ تو ہو سکتا ہے منے گا مونی روکا گیا وہ ایک مرد منہیا روکا گیا روکا گیا سکتا ہے نا مرد کو مرد کو منع کیا گیا منی روکا گیا وہ ایک مرد مونے آ روکے گئے وہ دو مونے منی روکے گئے وہ سب مرد منی ات روکی گئی وہ ایک عورت منی آتا روکی گئی وہ دو عورتیں منی روکی گئی ہیں سب عورتیں منیتا روکا گیا تو ایک مت منہ تم روکے گے تم دو مت منہ تم روکے گے تم سب مت منہ تی روکی گئی تو ایک عورت منہ تما روکے گی تم دو عورتیں منہ تم نہ روکے گی تم سب عورتیں منہ تو روکا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت اور منع نہ روکے گے ہم سب مرد یا سب عورتیں تو یہ روکا گا پہ ہوتا ہے با پرہیز کیا گیا وہ ایک مرد اب یہاں پہ وہ پرہیز کیا گیا ترجمہ نہیں بنتا پرہیز کیا گیا وہ ایک مرد تو پرہیز کیا گیا وہ ایک مرد سے مراد وہ مرد نہیں ہے کوئی بھی مذکر چیز آپ یاد رکھیے گا جہاں پہ بھی استعمال کیا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس پرہیز کی گئی با اج تنی با ٹھیک ہے لیکن آپ جب کریں گے تو آپ مرد ہی کا کریں گے کیوں ہم کرواتے ہیں بتاؤ یہ کہ اگر ہم خود علادہ علادہ کروائیں گے تو وہ مشکل پیش آتی ہے بس آپ ایک دفعہ نہ ترجمہ مقصود ہے نہ یہ چیزیں مقصود ہیں آپ کو اس چیز کو چلانا مقصود ہے آپ ایک دفعہ چل پڑے آپ کو پتہ چل جائے پھر آپ خود وقت جو بھی اس کا فائل آتا جائے گا یا نئے بھی فائل آتا جائے گا بس آپ نے کہ اس کا جو سبجیکٹ ہوگا یا جو آبجیکٹ ہوگا جو جو آتا جائے گا اسی اعتبار سے آپ ترجمہ کرتے جائیں گے لیکن آپ کو ایک دفعہ ترجمہ کا ایک پیٹرن پتہ چل جائے گا پیٹرن کیسے ہے یہ پیٹرن میں آ گیا خود بہت پھر ترجمہ ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ اس طریقے بغیر سمجھے رٹا لگوا دیتے بھائی یہ رٹا جو لگوایا جاتا ہے ایک وہ ایک پیٹرن بنوایا جاتا ہے ایک پیٹرن جب آپ کا بن گیا پھر آپ خود بہت اس سے چلتے جاؤ گے اور خود بہت بناتے جاؤ گے یہ نہیں ہے کہ جی، اب ہر چیز کے لیے میں علادہ ہی آپ کو ایک مثال دوں کہ جی فلاں چیز اس لیے کہتے ہیں ایک چیز یاد کر لو بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے ایک چیز یاد کر لیتے پھر وہ خود بخود وہ کرتے جائیں گے ارے ماں اس نے جانا تو اب کیا تھا اولی ماں اولی ماں جانا گیا وہ ایک مرد اولی ماں جانے گئے وہ دو مرد اولی منہ جانے گئے وہ سب مرد اولی مت جانی گئی وہ ایک عورت اولی متا جانی گئی وہ دو عورتیں نہ جانی گئی وہ سب عورتیں یہ آپ خود بخود مرد عورت لگاتے جائیں خود بخود ٹھیک ہے سارا کا کیا بنے گا توری کا توری کا چھوڑا گیا وہ ایک مرد چھوڑی گئی وہ دو عورتیں ٹھیک ہے توری کو چھوڑی گئی وہ سب توری کو توری کا چھوڑا گیا وہ ایک مرد توری کا چھوڑے گئے وہ دو مرد توری کو چھوڑے گئے وہ سب مرد توری کا چھوڑی گئی وہ ایک عورت توری کتا چھوڑی گئی وہ دو عورتیں تو رکنا چھوڑی گئی وہ سب عورتیں اس کے اوپر آپ لگاتے جائیں اور بہت اور ماں ہوگا تو کیا ہوگا نہیں کیا وہ ایک مت ہے وہ دو مت نہیں چھوڑے گی وہ سب مت ایک دفعہ زبان چڑھانا ہے بس یہ نہیں کرنا ہم کرٹے لگائیں گے رٹے لگانے لگائیں گے خود بخود آپ کو ایک چل جائے گا آگے چلتے ہیں جی اب آ گیا با الفاظ ذیل کے معنی بیان کرو الفاظ ذیل کے مانا بیان ایک اور فائدے کی چیز بتاتا چلتا ہوں یہ چیز اپنے پاس ایک لکھ لیجیے آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر ایک خاص طرح سے وہ لکھا جاتا ہے کہ جی الف با جین دال وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے نا ون ٹو تھری فور لکھتے ہیں ون ٹو تھری فور کہ جی فرسٹ بات آئی تو ون اس کے لیے کیونکہ یا رومن میں لکھتے ہیں ون پھر اس کے رومن کے لیے ٹو پھر تھری کا ایک لکھا جاتا ہے آپ دیکھیں گے عربی و ایسا کر دیا جاتا ہے کہ الف با جین دال تو یہ ہوتے ہیں اصل میں یہ حروف ابجد کہلاتے ہیں حروف ابجد ٹھیک ہے یہ میں آپ بتاتا جاتا ہوں یہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اس لیے میں اس کو ابجد ٹھیک ہے یہ اس میں تعویزوں کے اندر دیا جاتا ہے تعویذوں کے اندر بھی نمبر لکھے ہوئے سات آٹھ چھ لکھا ہوا ہوتا ہے سات آٹھ چھ ٹھیک ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھتے ہیں سات آٹھ چھ یہ کیا آداد کے ہیں آداد کیسے بنتے کیسے ہیں اس کو چیز میں ہوں یہ اپنے پاس آپ لکھ لیجیے گا تو ان آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا اس سے پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا الف با جیم اور دال جو ہے نا الف ٹھیک ہے نا پھر آتا ہے با پھر آتا ہے جی جیم پھر آتا ہے دال ٹھیک ہے اس طرح الف با جیم دال ٹھیک ہے پھر آتا ہے جی آگے تھا ہاں۔ واؤ اور زال ٹھیک ہے ابجد ابس ابجد ابس ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آئے گا آ آئے گا آئے گا یا آئے گا ٹھیک ہے یہ اتنا الف با جین دال ہا ہا ہا زال اور پتی اور یا پتی اب جب اول ہوتی ہے الف باجیم دال میں نے ارادہ لکھا ہے اس کو بھی اکٹھا لکھ دے دیتے ہیں الف باجیم دال جو ہے ابجد اس کو یوں کہتے ہیں ابجد اول ہوتی ٹھیک ہے الف کے لیے نا عدد جو دیا جاتا ہے الف کو الف کو دیا جاتا ہے ایک نمبر ایک با کا مطلب ہوتا ہے دو جین کا مطلب ہوتا ہے تین دال کا مطلب ہوتا ہے چار ٹھیک ہے ہا کا مطلب ہوتا ہے پانچ واؤ کا مطلب ہوتا ہے چھ زب ہوتا ہے سات ہا کا مطلب ہوتا ہے آٹھ تا کا مطلب ہوتا ہے نو یا کا مطلب ہوتا ہے دس ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا ایک دو دو تین چار رات آٹھ تو یہ ابجیکٹ حوض ہوتی ٹھیک ہے پھر اس کا بس وہ آج نہیں آج اتنا آپ سمجھیں ابجیکٹ حوض ہوتی تو ابجد حوض ہوتی یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ تعویذوں کا تعویذ کیسے وہ بنتے ہیں لکھے ہوئے نمبر دیے ہوتے ہیں جی سات آٹھ چھ وغیرہ یہ سارا کا سارا وہ ہوتا ہے لیکن آپ نے اب یہ یاد کرنا ہے حبجت حوت ہتھی یہ آپ کو پتا چلے الف کے لیے ایک با کے لیے دو جیم کے لیے تین دال کے لیے چار حوت ہا کے لیے پانچ واؤ کے لیے چھ زال کے لیے سات ہوتی ہا کے لیے آٹھ پا کے لیے نو یا کے لیے دس تو اس طرح یہ چلتے ہیں علم الاداد ٹھیک ہے نا علم الاداد ہیں علم الاداد اور یہ لکھا ہوا ہوتا ہے پھر آگے کاف ہوتا ہے کاف کے لیے اس کو کہتے ہیں بیس لام کے لیے تیس نیم کے لیے چالیس نیم کے لیے ٹھیک ہے پچاس تین کے لیے ساٹھ یہ مختلف وہ ہوتے ہیں یہ علم اللہ تعالیٰ لیکن یہ آپ نے تو اس سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ اب لکھا ہوا ہوگا با مطلب ہے کہ ہاں، ہم تو اردو میں لکھتے ہیں نا الف بجائے ہم کہتے ہیں ون یعنی ون آ جائے گا جس میں عام ہوتے جس میں کہتے ہیں یا ایک پھر دو لکھا ہوا ہوتا ہے تو اب انہوں نے آپ کتاب میں دیکھیں تو کیا لکھا ہوا با لکھا ہوا مطلب دو تھی تو الفاظ کے مانا بیان کرو کوشچن دو آ آ گیا نا تو گیا الفاظ کے مانا بیان کرو اب وہ کیا آ گیا ماں کتابو ماں کتابو اب بتائیے کیا مطلب ماں کا مطلب ہے نہیں کتابا کا مطلب تھا لکھا ہاں تو ماں تابو نہیں لکھا ان سب مردوں نے نہیں لکھا ان سب مردوں ماں کا تابو یا نہیں لکھا یا نہ لکھا ان سب مردوں نے آپ جیسے مرضی ترجمہ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھی ترجمہ کیا ہے بس نہ لکھا ان سب مردوں نے بس کوئی بات نہیں لکھا ان سب مردوں نے لکھا نہیں ان سب مردوں نے کیا آپ یوں بولیں وہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو یہ چیز بس پتا ہونی چاہیے کہ اس کا ہے کیا اگر با محاورہ بہت اچھی بات تو یہ با محاورہ ترجمہ لیکن نہ پتہ چل جائے کہ یہ کہہ رہے ہیں بس بہت ہے منع تم من منع کا مطلب ہے منع کرنا منع کیا منع منع منع کیا یا روکا روکا تو اب منع تم تو اب کیا ترجمہ ہوگا روکا تم سب مردوں نے روکا تم سب مردوں نے تم آ گئے نا روکا تم سب مردوں نے منع کیا تم سب مردوں نے چاہے آپ یوں کہیں منع کیا تم سب مردوں نے روکا تم سب مردوں نے آگے آ گیا اج تنب تمنا اج تنب تمنا یہ تمنا کا لفظ جب آئے نا تمنا تو آپ یہ سمجھ لیں یہ جمع مونت حاضر تحقیق تمنا کا لفظ جب کیا ٹھیک ہے یہ جب آ جائے گا آپ نے سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے یہ جمع مونس حاضر کرنا ماضی اس تنب سننا پرہیز کیا تم سب عورتوں نے ہو گیا آگے دیکھیں ماں کا ماں کا رکھا کا کا مطلب تھا چھوڑا ٹھیک ہے ماں تارا کا نہیں چھوڑا تو اب بتائیے کیا ہوگا ماں تارا کا نہیں چھوڑا اس ایک مرد نے بات ختم ہوگی منع منع اب یہ میں کیا نہیں منع کیا نہیں روکا ان سب عورتوں نے منع آنا نہیں روکا آنا مان آنا روکا ان سب عورتوں نے عورتوں نے منع کیا ان سب عورتوں نے روکا جیسے مرضی ترجمہ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے کیا اچھا جی اب آگے چلتے ہیں جیم آ گیا میں نے کہا نا جیم تین جیم سے مراد کیا تین فکرات ذیل کو عربی میں ادا کرو فکرات ذیل کو میں نے نہیں روکا روکا روکا کیا مطلب تھا منع کرنا تو منع ٹھیک ہے نا میں نے نہیں روکا میں نے نہیں روکا ہاں میں نے روکا منا تو کا مطلب ہے میں نے روکا اور میں نے نہیں روکا کا مطلب کیا ہوگا ماں منا تو ماں منا تو ٹھیک ہے نہیں روک نہیں کر دیے ماں کا لفظ استعمال کر دیے اور منا تو روکنا آگے چلیے ان دو مردوں نے روکا روکا منا کے مان ان دو مردوں نے روکا ان دو مردوں نے روکا آپ کو خود اپنے کب ہونا چاہیے کہ بھی یہ کیا ہے ان دو مردوں نے غائب ہیں نہیں ان منا تما نہیں ہے تم دو مردوں نے ان دو میں سے کہا تھا ماضی غائب ان, ان دو مردوں نے روکا منا آ منا منا کا نہیں ہے منا کا تو میں کہا تو حاضر کی علامت ہوتی ہے تھا تو حاضر کی علامت ہوتی ہے منا ہاں، منا جو ہے وہ تو تھا کہ ہاں، تم ایک نے روکا منا تم تم دو نے روکا تو یہ تو کیا ہے منا تم دو مردوں نے روکا منا منع منا ان سب عورتوں نے پرہیز کیا ان سب عورتوں نے پرہیز کیا پرہیز کا مانا کیا تھا اجتانا اجتانا با اب ان سب عورتوں نے پرہیز کیا او غائب کے اندر ہے تو کیا ہاں۔ ہوگا بنا اجتنا بنا ان سب عورتوں نے پرہیز کیا اجتنا بنا نہیں چھوڑا چھوڑا سارا کا کے مانا تھا چھوڑا ہم نے نہیں چھوڑا ہم نے ہم ہم نے اور ماں ہاں ماں ترک تو ماں ترک نہ تھا نا ماں ترک تو مطلب میں نے نہیں اور ہم تو نا کا لگے گا تو ماں شروع میں لگائیں گے تو کیا ہوگا ماں ترک نا ماں ترک نا ٹھیک ہے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیے گا اس میں ماں ترک نا ہم نے نہیں چھوڑا ان دو عورتوں نے جانا ان دو سب ہوتا ہے جاننا جاننا علیما علم جانا تو ان دو عورتوں نے جانا دو عورتیں علیمت کا مطلب ہوتا ہے اس ایک عورت نے جانا تو آگے کیا آئے گا علی متا علی متا علی مت علی متا تھوڑا سا لمبا کر ٹھیک ہے نا علی متا علی مت علی متا ان دو تو خود بخود اب آپ کو اگر یہ ماضی کی گدانے آپ کو آ جائیں اب آپ کو کوئی بھی ماضی کی آ جائے آپ کو صرف اور صرف کوئی بندہ اس کا ایک لفظ کا ترجمہ بتا دے کہ اس کا لفظ کا ترجمہ یہ ہے آپ اس سے کیونکہ کیسے بنیں گے کیا ہوگا وہ آپ کو آتے ہوں گے تو آپ کو بہت ترجمہ بنا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ہوگا چاہے اردو سے عربی کریں چاہے عربی سے اردو کریں آپ کو خود بہت چل رہے ہوں گے آپ لیکن یہ چیز آپ کو آنی ضروری ہے یہ چیز آنی ضروری ہے کہ ایک کردان ہوگی لاکھوں ماسی کی کردانیں ان کے ترجمے سب کے سب آپ کو یاد ہوگی لاکھوں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن ہوم ورک آپ کا بھی یہی ہے کہ آپ نے ابھی ان چیزوں کو اس طرح یاد کرنا آگے انشاءاللہ آئیں گے ابھی قرآن مجید جب ہم کھولیں گے انشاءاللہ تو پھر قرآن مجید کے اندر آپ کو بار بار وہ آئیں گے جی گردان کیجیے قرآن جی، یہ آیا کیا مانا کیا ہے کیسے بنے گا مجھول کا سیگا آ رہا ہے معروف کا سیگا آ رہا ہے یہ آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سوچ سوچ ہی ہوگا ٹائم لگتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دن میں آ جائے ایک دن میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک دن میں نہیں ہوتا ایک دن میں نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کے لیے وقت چاہیے ہر چیز کے لیے وقت چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کو دو دن کے اندر ہی سب چیزیں آ جائیں گی تھوڑا تھوڑا اس کو وہ کریں گے ان شاء اللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا مجھے یہ بات بتائیے ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے آپ اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں میرے خیال میں آج پھر ہم اتنا ہی کر لیں آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کر لیتے ہیں پڑھانے کو تو میں آگے بھی پڑھا دوں لیکن یہ ہے کہ آج ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں تاکہ کل سے پھر ہم فصل نمبر دو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں پوری فصل کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں اور اس کو چلاتے جائیں چلاتے جائیں جتنا اس کو اپنی زبان پہ چڑھائیں گے ترجمے کو اپنی زبان پہ چڑھائیں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا پہلے سمجھ کے کرتے جائیں پھر سمجھنے کے بعد رٹا لگاتے جائیں گے ایک دفعہ زبان پہ چڑھ جائے گا تو پھر یہ فائدہ یہ ہوگا کہ جو کوئی آئے گا آپ خود بخود آپ کی زبان صحیح بتائے گی آپ کو ٹھیک ہے نا یہ ان اللہ آپ یہ کریں گے پھر کل سے انشاءاللہ ہم فصل نمبر دو پہلے مظاہرے کا بیان شروع کریں گے مزارے پہلے مظاہرے کا بیان انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں سے یہ پھر پہلے مظاہرے شروع ہوگا تو وہ کافی اس سے جو ہے مظاہرے کی جتنی گردانیں آئیں گی وہ انشاءاللہ ہماری مضبوط ہو جائیں گی یہ بیسکس ہیں ساری بیسکس ہیں ان کو آپ نے مضبوط یاد کرنا ہے اس میں تفضیل اس میں ضرور علم ان شاء اللہ یہ جو ہے کوئی کوشچن ہو پوچھ لیں اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں جو بھی ہے پوچھ لیں اچھا ہم نا نماز کا ٹائم کیونکہ ہمارا یہاں پہ لاہور میں ساڑھے آٹھ بجے ہو گئے ساڑھے آٹھ بجے ہماری کلاس تقریباً آٹھ پچیس تک ہو جائے کرے گی یا اس طرح ہو جائے گی آٹھ بیس پہ ختم ہو جائے کرے گی آٹھ بیس سے آٹھ پچیس کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ میں مسجد نماز کے لیے پہنچ جایا کروں جماعت میں نا وہ ہو اب ہماری ساڑھے سات سے تقریباً کل سے ساڑھے سات سے آٹھ آٹھ بیس پچیس تک کلاس ہوا کرے گی کل سے ساڑھے آٹھ تک نہیں ہوا کرے گی آٹھ بیس سے نماز کے لیے پہنچنا ہوتا ہاں جو جو ساتھی قریب قریب ہے ان کو گدانے سنانی ہے آپ نے اپنا ایک گروپ بنائیے اور اس میں گدانے کو سنائیے یہ ضروری ہے اس کو نہ بیٹھے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہم نے سن لی ہے سننے سے گردان یاد نہیں ہوتی ہے میتھمیٹکس سننے سے نہیں ہوتا دیکھنے سے نہیں آتا میتھمیٹکس پریکٹس سے آتا ہے میتھ جو ہے ایسے یہ جو سرف ہے یہ دیکھنے سننے سے نہیں آتی سر سرف کے لیے آپ کو زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے زبان کا استعمال سنانا دوسرے سننا ایک دوسرے پوچھنا اس میں یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کریں تکرار ریپیٹیشن ریپیٹ کریں اپنے گروپس بنائیے یہ آپ لوگوں کے گروپس ہونے چاہیے لازمی طور پہ اچھا ایک کوشچن یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی نامحرم محرم مرد کی غیبت کی جائے تو اس سے معافی کیسے مانگی جائے یہ یاد رکھیے گا جو معافی مانگنے کا اصول ہے نا کہ کسی کی اگر غیبت کر دی ہے تو اس سے معافی مانگنے کا اصول یہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر اس بندے کو پتا چل گیا ہے اگر اس آدمی کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے پھر تو معافی مانگنا ضروری ہوتا ٹھیک ہے اگر کسی پتا چل گیا ہے کہ فلاں بندے نے میری حبت کی ہے لیکن اگر کسی کو پتا نہیں چلا تو اس سے اس طرح نہ معافی مانگے کہ جی میں نے آپ کی حبت کی تھی آپ مجھے معاف کر دیجیے نہیں بھائی اس کو پتا نہیں چلا اس کو پتا نہیں چلا تو آپ بس یہ کریے توبہ کیجیے اور اس آدمی کے لیے یہ کیجیے اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کے درجے بلند کیجیے اس کے درجے بلند تو اگر اس میں کسی نامحرم مرد کو پتہ چل گیا ہے کہ جی فلاں بندے نے فلاں خاتون نے میری غیبت کی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ خود جا کے آپ معافی مانگیں اس سے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی تھی یا میسج کریں یا اس طرح کوئی وہ نہیں آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی جو جو محرم مرد ہے اس کے ذریعے سے معافی مانگ لی جائے کہ اگر کوئی ایسا قریبی رشتے دار ہوتے ہیں جیسے کہ جی اگر جیسے کزن ہے کزن نامحرم ہوتا ہے چچا کا بیٹا ہے ماموں کا بیٹا ہے یہ نامحرم ہے اب پتا چل گیا کہ جی اسلام میری کزن نے میری غیبت کی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس سے اس طریقے سے خود ہی وہ کر لی جائے وہ اپنے بھائی وغیرہ یا ایسے جو محرم ہیں ان کے ذریعے سے تو بتا دی جائے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں معافی چاہتی ہوں آپ سے تو یہ طریقہ کر لیا جائے لیکن خود بات نہ محرم کے حوالے سے میں اتنی آپ بتا چلوں یہ بات یاد رکھیے گا بہت احتیاط ہونی چاہیے مردوں اور عورتوں کے جو معاملات ہیں ملاپ کے حوالے سے بہت احتیاط وہ ہے اس میں ہلکی سی کوتاہی بہت بڑے نتائج کا انسان دیکھنے پڑتے ہیں غلط نتائج سامنے آتے ہیں اس لیے بہت احتیاط بہت احتیاط شاگرد کے اندر بھی ایک وہ ہونا چاہیے استاد اور شاگرد بھی ہے مرید ہے فاصلہ ہے پردہ ہے بعض پیر حضرات اپنی مریدوں سے پردہ نہیں کرواتے ہیں غلط ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے شریعت کے اندر پردہ ہے شریعت میں پردہ ہے آواز تک کا بھی احتیاط کرنی چاہیے آواز تک میں بھی احتیاط سننا بھی نہ ہو اس طریقے سے بھی ہو جائے ضرورت کی بات اگر میسج کیا جائے یا خط لکھا جائے تو وہ بھی ضرورت کی بات ضرورت سے ادھر نہ ادھر نہ پیر بات کرے نہ استاد ضرورت سے نہ ادھر سے ادھر ہو اس میں احتیاط ہونی چاہیے بہت احتیاط دیکھیں جو الکوہل بناتے ہیں نا اور وہ کوئی ایسے ایسے سافٹ ڈرنک بھی بناتے ہیں یا الکوہل بناتے ہیں تو اگر تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ معاملہ ہی ان کا وہ ہو گیا جب تک کہ ہمیں پکا پتا نہ چل جائے کہ واقعی ہی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹریسز آ چکے ہیں اگر ٹریسز آ چکے ہیں پھر تو کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اگر کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جو الکوہل بھی بناتی ہے یعنی شراب بھی بناتی ہے الکوہل تو نہیں کہنا چاہیے شراب سارے الکوہل شراب نہیں ہوتے تو اگر وہ شراب بھی بناتی ہے اور ساتھ ہی وہ دوسرے سافٹ ڈرنکس وغیرہ بھی بناتی ہے تو ایسی کمپنی کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی چاہیے بس اس میں احتیاط کریں کیونکہ غالب گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتا کچھ وغیرہ رہ جائیں احتیاط کرنی چاہیے لیکن اس کو ہم حرام نہیں کیا حرام نہیں کیا جب تک کہ پکی بات نہ ہو تو جب <laughs> تک کہ ایسا کوئی ٹریسز نہ آ جائیں تب تک نہیں کھا جائے جو ٹریسز تھے وہ پائے جا رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتا وہ جو ان کا پلانٹ ہے شراب بنانے کا اور یہ جو دوسرا سافٹ ڈرنک وغیرہ بنا رہے ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر ان کا کسی جگہ کے اوپر کوئی مکس نہ ہو رہا ہو کچھ ایسا معاملہ نہ آ جائے تو وہاں پہ احتیاط بہتر ہے لیکن ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے آپ نے جس کمپنی کا نام دیا میں نام نہیں دوں گا یہاں پر احتیاط بہتر ہے اسرائیلی پروڈکٹ اسرائیلی پروڈکٹس بھی یوز نہ کریں اسرائیلی پروڈکٹس بھی یوز نہیں کرنے چاہیے اس طرح سے وہ مسلمانوں کا ایک وہ اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے ان کا وہ کرنا چاہیے بائک آؤٹ کرنا چاہیے اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے بائک آؤٹ کرنا چاہیے اتنے تو کم از کم ہمارے اندر وہ ہونی چاہیے کہ ہم چلے کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کام کر سکتے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ہم ان کی پروڈکٹ بائک آؤٹ کر دیں گے تو ہمیں کچھ بچے گئے ہی نہیں ہمارے پیچھے نہیں بہت کچھ چیزیں ابھی بھی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں چیزیں موجود ہیں اب کوئی سافٹ ڈرنک پینا جی اب کوئی کی واضح ہی ہے کہ جی فلاں سافٹ ڈرنک ہے تو وہ ہم نے پینا ہی پینا ہے اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اب تو شکر ہے اللہ کے فضل سے کافی مسلمانوں نے بھی ایسے سافٹ ڈرنکس وغیرہ سے وہ بنا لی ہیں تو اگر آپ کو زیادہ ہی سافٹ ڈرنک سے ویسے بچنا ہی چاہیے بچنا ہی چاہیے لیکن چلیں اگر شوق ہے یہ تو اپنا ہی ذائقہ تھوڑا سا چینج ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن اتنی تو چاہیے کہ ہم تھوڑا سا تو اس میں خیال کریں جی میں کوکا کولا نہیں پیوں گا تو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ان شاء اللہ کوئی نہیں مرتا نہ پینے سے کوئی بندہ مرتا نہیں ہے کہ جی اگر نہیں پیے گا تو کوک کی بجائے آپ کوئی اور چیز لے لیں اس لیے جو ہے اسٹائل پروڈکٹ جو بھی ہیں جتنا ہو سکتا ہے جو پتا چلے اس کے اندر سے ہوتی ہے ایک منٹ کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کی جائے جس سے وہ نہ جانتا ہو تب بھی غیبت ہو جائے گی کسی ایسے شخص کے سامنے جس کے اگر آپ نام اگر آپ نے لے لیا نا کسی آدمی کا نام لے لیا اس میں احتیاط کی جائے ہاں یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں یعنی کسی آدمی نے یوں کہا ہے یوں کہا جاتا دیکھیں جو تو جہری یا سنت کے حوالے سے وہ ہے نا کہ جی کون سی نمازیں جہری پڑھی جا سکتی ہیں کون سی سری پڑھی جا سکتی ہیں اگر دن کے وقت پڑھی جانے والی جو ہے نا دن کے وقت جیسے ہم ہوتے ہیں ظہر اثر وغیرہ تو یہ کیا ہوتے ہیں ظہر اثر وغیرہ دن کی نمازیں ہیں تو یہ نمازیں کیا ہوں گی یہ سری نمازیں یہ سری نمازیں ہوں گی یہ تو کی دیں جو رات رات کی نمازیں وہ جہری پڑھی جا سکتی ہیں رات کی نمازیں جہری بھی پڑھی جا سکتی ہیں منفرد بھی پڑھ سکتا ہے اور امام امام کے لیے تو لازم ہوتی ہے کہ وہ جہری پڑے گا فرق وغیرہ بھی ایسے ہی اگر نوافل بھی ہیں رات کے وقت تو نوافل بھی جہری پڑے جا سکتے ہیں رات کے وقت نوافل بھی جہری پڑے جا سکتے ہیں وہ آتا بھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا خیز حضرت ابو بکر عنہ اور حضرت عمر رضی عنہ وہ جو تھے اپنے اپنے گھروں میں وہ پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے وطر اور سنت بھی وطر اور سنت بھی طور پہ بھی پڑھے جا سکتے ٹھیک ہے نا وطر وطر وغیرہ جو اس میں سے ہوں گے وہ بھی اس میں کی جا سکتی سنت کے حوالے سے سنت کے حوالے سے میں دیکھ لوں گا میں وہ نہیں ابھی اس یہ نہیں بتا سکتا سنت کے حوالے سے اس کو میں دیکھ لوں گا ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ سنت کے اندر کیا معاملہ ہے کہ سنت جہری پڑھے جا سکتے ہیں رات کی نمازوں میں یا نہیں پڑھے جا سکتے قاعدے کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ رات کے ہیں تو وہ تو بظاہر لیکن میں دیکھ لوں گا اس فجر کی سنت اس کو بھی دیکھ لوں اس کو بھی دیکھ لوں گا اس لیے پوری تحقیق نہ ہو تو میں بات نہیں کر سکتا تو میں دیکھ کے انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کیا کر ٹھیک ہے جی پھر نماز کا ٹائم ہے بس آج اتنا ہی پھر انشاءاللہ کل پھر باقی کریں گے السلام